حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بہتر